کہ اگر بکرا بکرے کا گوشت پسند کرو گے تو جوان بکرے کا پسند کرتے ہو کہ بکرے بتائیے آپ کے سامنے دو گوشت لائے جائیں کہ یہ جوان بکرا ہے یہ ہے آپ فوراً جوان بات اور زیادہ کیا اگر دو لڑکیاں پیش کی جائیں ایک کم حسین ہے ایک بہت حسین ہے ایک سولہ سال کی ہے اور ایک ساٹھ ستر سال کی ہے تو فوراً یہاں اصل فوراً ہوشیار ہو جائے گی کام کرے گی ایک ہمارے بڑے ہیں وہاں وہ اس سے بھی زیادہ ہوشیار ہیں وہ کہتے ہیں اگر سولہ کی نہ ملے تو آٹھ آٹھ کی بول جانا دنیا کے معاملات میں انسان کتنی ہوشیاری کرتا ہے تو دین کے معاملے میں آپ کو ہم ذرا سی ہو جاتی ہے تو غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ نو مل عبادت ہے تو بعض لوگ جو ہیں صرف کسی کو معیار سمجھتے ہیں اللہ والا ہونے کا کہ بس جو زیادہ نسلیں پڑھ رہا ہے جو تبدیحات لیے بیٹھا ہے زیادہ وہی بس سب کچھ وہی ہے اور ذرا سی وہ گاڑی لمبی بڑھا لے ذرا لمبا کرتا چوبا اور منہ میں کان بھی چبا لے اور ہوٹ اس کے بلبل کی طرح سرخ ہو جائے بلبل پھر بلبل سے پھر وہ بات یاد آ گئی آپ نے سنی وہ بات حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم تھے بہت بڑے اور وہ تھے وہاں موجود تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا استنجے کو جا رہا ہوں حساب کر کے آتا ہوں حضرت نے ان سے فرمایا بل بل پہلے تو وہ سمجھے نہیں بعد میں جب فارغ ہو کر آئے تو ہنستے ہوئے آئے فرمایا کہ پہلے تو میں سمجھا نہیں کہ یہ جہاں بلبل ایک پرندہ ہے تو اس کا یہاں کیا کام ہے میں تو جا رہا ہوں پیشاب کرنے تو بیت الخلا میں یہ بات نہیں آئی یہ بات کہ بالا یبولو کا امر جو ہے گل بنتا ہے تو آپ نے دو دفعہ مجھے فرمایا کہ ہاں گل گل نکل لو ایسی مزیدار باتیں حضرت کیا شکت تھی کہ مزے مزے سے کسی بڑے عالم نے فرمایا کہ حضرت آپ نے جیت کو شوگر کوشش کر کے پیش کیا دوا تو تلخ ہوتی ہے ہمارے اندر جو امراض ہیں طرح طرح کے امراض وجب کے فیگر کے اور جو ہے وہ فیگر کے بدنگاری کے بدگمانی کے حسد کے اور دنیا کی حرت اور لالچ کے یہ امراض جو ہے اس کو اتنے گندے گندے ہیں تو ان کی دوا کو اتنی کتنا ہوتی ہے اب ہم دوا ہم کو نئے نئے ابھی ہاں، آئے ہیں آپ کے پاس نئے نئے ابھی چیزیں آئے ہیں اگر آپ ہمیں دوا دیں گے پلا دیتے تو ہم تو بات جاتے حالانکہ ہمارے تو علاج ہے لیکن ہمیں آپ انڈے کھلا رہے ہیں اور مزے مزے کی کافیاں کھلا رہے ہیں اور اندر جو ہے وہ طرف دوا چھپا کے دے کیا محبت ہے محبت ہی محبت ایک بزرگ نے فرمایا ہمارے حضرت کے لیے کہ محبت کے کوئی اگر جس میں ملتا تو ہوتا سراپا میرے شہر ہمارے محبت کو کوئی اگر جس میں ملتا تو ہوتا سراپا میرے شہر سیتا وہ تو خود ہیں سراپا محبت ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت سنو گے تو تم سے محبت کی بات سنو گے تو تم سے محبت کی بات گناہ سے نفرت کرنا لیکن گار سے محبت کرنا یہ ہمارے حل راستہ گناہ سے نفرت کرو گار سے نفرت مت کرو گار کو حقیق مت جانو ارے یہ کرے گا کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور ہم جو اپنی عبادات سے نام کر رہے ہیں ہم اپنی مدارس سے ناز کر رہے ہیں کبھی ہم تقریر و بیان سے ناز کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو بڑا اچھا بیان ہو گیا تو حضرت شاہ عبد المنی صاحب بھولپوری رحمت اللہ علیہ یہ قصہ سنا کر رونے لگتے ہمارے اندر تو وہ گئی نہیں چاہتے لیکن بزرگوں کی باتیں ہیں اس لیے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا کچھ ہماری ہمارے لیے نصیحت ہوگی گھومنے والوں کے لیے نصیحت ہوگی ان لیے بتاتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بتاتے ہیں ہم کو سبق ملے فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی اس کی سہیلیوں نے اس کو خوب اچھی طرح سجایا اور سجانے کے بعد اس سے کہنے لگی کہ بہن آج تو تم بہت ہی اچھی معلوم تو وہ لڑکی بجائے خوش ہونا رونے لگی اس نے نے ریڈیو کہا کہ جی، ہم تو تمہیں اتنا اچھا سجایا اور تمہاری اتنی تعریف ہم کر رہے ہیں تو تم کو خوش ہونا چاہیے تم تو رو رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں کیا کہوں میری یہ جو تم نے سجاوٹ کی ہے جب تک میرے شوہر کو پسند نہ آئے تو کس کام کی اگر میرا شوہر اس چیز کو پسند کر لے تو یہ قصہ سنا کر حضرت ہونے لگتے تھے کہ جب تک ہمارے اللہ کو پسند نہیں آئے ہم ان کو کہاں لے کے جائیں گے بھائی آخرت میں ہمارا کون ہوگا یہ احمد کو قبول کرنے والا اور ان سب باتوں کو ہونے لگتے تھے کہ جب تک ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں تو اس وقت تک ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں میٹھی اس کو بات اور احساس کرنا دیتے منیاری کا کام کرتا تھا یعنی, یعنی شیشے کی چوریاں وہ بناتا تھا کوٹلے میں یہ کہیں جا رہا تھا ایک دیہاتی جا رہا تھا دیہاتی نے دیکھا کوٹلی تو ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی دیہاتیوں کے ہاتھ میں ہلکی شاید ہوتی ہو تو ان کی عادت ہوتی ہے ان کے رسم رواج اور طرح کے ہوتے ہیں لاٹھی مار کے پوچھتے تو اس دیہاتی نے اس کوٹلی سے لاٹھی مار کے پوچھا کی کیا تھی تو اس نے کہا کہ ایک لاٹھی اور معذرے تو کچھ بھی نہیں ایک لاٹھی اور معذرے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ہماری عبادات کی حقیقت ہے ارے اللہ رب العالمین سارے عالم کا عالمین کا پالنے والا ایک بزرگ نے بنایا کہ اٹھارہ ہزار عالم میں اٹھارہ ہزار اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی قدرت حاصل ہوئی اور اللہ کے یہاں کروڑوں خر کو معلوم ہی کتنی تعداد میں خریدتے اللہ کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں کوئی زبان اللہ کہنے پر مقرر ہے کوئی تقیب میں کوئی تحمیز میں کوئی کسی میں کوئی پڑھائی بیان کرنے میں کوئی کوئی رقوف میں کوئی قیام میں کوئی رقوف میں کوئی سجور میں کوئی اس سے عبادت کرنے والے پھر آپ بتائیے کہ انسان کی عبادت کیا کیا کیا چیز ہے ناز کرنے والا انتہائی بے وقوف اور احمد چاہیے کیا ناز کرنا ارے یہ تو اللہ نے تھوڑی یہ ہماری روح کو جسم ہاتھ پیر ہاتھ کان ہٹا کر دیے کہ یہ ہماری امانتیں لے جاؤ آپ ہماری امانت سر ہماری امانت کان ہماری امانت ناک ہماری امانت زبان ہماری امانت آپ پیر سب ہماری امانت سر سے لے کر پیر تک بال بال تمہارا یہ سب ہماری امانت ہے اور ان امانتوں کو دنیا میں جا کر ہم پر کر دوں ہماری چیز ہمیں پر کر دوں اور تھوڑی سی ادائے موقع دکھاؤ دنیا میں جا کے ہم اذان ہوئی اور اللہ کا عشق کو محبت بہت کرایا اور ہم رہے کرنے اور صفائی حاصل کر رہے ہیں پاکی حاصل کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں اور دوڑے دوڑے مسجد کو جا رہے ہیں اللہ نے ہمارے مولا نے ہمیں اپنے دربار میں یاد کروایا یہ بزرگوں کے ترجمے آ کے اللہ نے ہمارے مولا نے ہم کو اپنے دربار میں یاد فرمایا مولا نے اپنے دربار میں یاد کروا رہے ہیں اور یہ کیا ہے بس قیام کرنا رکو کرنا ابھی سر میں میں چلے جانا یہ یہ کیا ہے سب ہدائے محبت ہے یہ اپنے سر جو ہماری سب سے افضل ترین چیز اللہ نے ہمارے جسم میں بنائی ہے سر تو اس سر کو مٹی کے مٹی میں رکھو ہمارے ساتھ سوال ہو کرو کیا ناز کرنا ہے عبادت ہاں؟ یہ سب ادائے محبت تھوڑی تھوڑی ہمیں اللہ نے دیکھ لی مال کی ہم پر ہمارا ہی دیا ہوا مال خدا کا تو ہم نے تو دیا ہے بعض لوگ زکات میں کنجوسی کرتے ہیں ذرا ان کو تکلیف ہوتی ہے طبقات کو دور کی بات ہے زکات دینا مشکل ہے جیسے ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے تم تمہارے یہاں زکات دینے کا کیا طریقہ ہے تو اس نے کہا کہ ہم کل کل مال نکالتے ہیں اور ہوا میں اس کو اٹھاتے ہیں تو جو جو دائرے کے اندر گرتا ہے وہ تو ہم رکھ لیتے ہیں اور ادھر ادھر جو گر جاتا ہے دائرہ بناتے ہیں اور ہوا میں رقم اٹھالتے ہیں اور جو ادھر ادھر گر جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں زکات میں اور باقی جو ہے مال ہم اپنے پاس واپس رکھ لیتے تو اس نے کہا کہ تم کیسے دیتے ہو اس نے کہا کہ ہم بھی ہوا میں رقم اٹھالتے ہیں جو ہوا میں رہ جاتی ہے وہ زکات دے دیتے ہیں اور جو نیچے آ جاتی ہے وہ ہم رکھ لیتے مولانا آپ کی خبر نہیں رہتا <laughs> ہے ہاں جی۔ یہ لطیفے کی بات ہے ان شاء اللہ مسلمانوں نہیں الحمد للہ اللہ نے لوگوں کو بہت شوق دیا ہے کلمہ حدیث چیز ہے کلمہ اتنی بڑی غلط ہے اتنی بڑی غلط ہے میرے دل کو اس کی قیمت کو آخرت میں جا کے مدد چلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ کلمہ جو ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ اگر ایک پلڑے میں کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پلڑے میں سات و زمین اور سات و آسمان اور جو کچھ اس میں وہ سب رکھ دو تو یہ کلمہ شریف کا پلڑا جھک جائے گا کیا دولت اللہ نے مسلمان کو عطا فرمائی اور ایک مضمون دو تین دفعہ بیان کی آج بھی یہ آئے ہوئے تھے تو ان کی بات بھی دینے کے بعد کہ دیکھو کافروں کو تو اللہ نے جو ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ دشمنوں کو ایسے آبو گر دیا دشمنوں کو ایسے آبو گر دیا اور دوستوں کو اپنا درجے دے دیے کپار کو تو لگا دیا گدا مزدوری میں آپ دیکھیے ان کی زندگی بڑی ادارے ہیں وہی ان کے بڑے کمپیوٹر بنا رہے ہیں بڑی ہوائی جہاز بنا رہے ہیں تیز ترین ٹرینیں بن رہی ہیں اور کیا کچھ ترقی ہوئی وہ وہی یہاں سے جو جاتا ہے تو محروم ہو جاتا ہے وہ پہنچے آسمان تک سے پہنچ گئے لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان کو کون سی سہولت میسر کر آج کمپیوٹر سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں جن کا کام بھی تو کر رہا ہے نا جہاں اکثر پھیل رہی ہے وہاں کے کام میں بھی جو ہے لوگ مسلمان لوگ زیادہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں یہ لاؤڈ اسپیکر ہے یہ ہم نے تھوڑی بنایا ہے یہ بنایا ہے لیکن استعمال کون کر رہا ہے اس کو مسلمان کتنا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے کمپیوٹر سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہوائی جہاز میں مفت میں سفر کر رہا ہے اس کی محنت کوئی لگی ہوائی جہاز بنانے میں بتائیے لیکن مسلمان کو اللہ مال دے رہا ہے مال کو اللہ کے نظام میں خرچ کر رہا ہے نئے کاموں میں خرچ کر رہا ہے گدا مزدوری کس سے بھی جانوروں سے جانور ہیں جانور اللہ نے فرمایا اللہ کا اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو غرض یہ کہ جو بات یہ تھی کہ بعض لوگوں کو دینا بھی مشکل لگتا ہے لیکن اس کو اس کو یہ سوچے میرے حضرت نے فرمایا وہ یہ سوچے کہ ساڑھے ستانوے کس نے دیا ایک لاکھ دیا تو ڈھائی ہزار مانگا تو جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ سوچے اس طرح سے اس کو خبر آ جائے گا کہ اللہ نے لاکھ دیا ہے تو ڈھائی مانگا ہے اگر یہ لاکھ نہ دیتے تو ہم ڈھائی کہاں سے دیتے ہم تو بھائی سے مانگ رہے ہوتے ڈھائی کہاں دیتے ہم بھائیوں سے مانگ رہے ہوتے اللہ کے نام سے دے دو اللہ نے پیسہ دیا اس نے دے چالیسواں حصہ کی کیا مہربانی ہے اللہ چالیس مال کا اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نے اس امت سے آسانی آسانی پہلی امتوں میں پچیس پچیس فیصد زکات ہاں؟ آج ذکر ہے اسی کا کہ لاکھ میں پچیس ہزار زکات نکالے ذرا دیکھے جیسے آج کل ایک طبقہ ہے جو رمضان شریف میں جب اختتام ہونے لگتا ہے تو رونا مچاتے ہیں رونا مچاتے ہیں کہ ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے رمضان رمضان رخصت ہو رہا ہے اس کے لیے عجیب عجیب اشار بھی ہے تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آزر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاند رات کو تشریف لیا ہے اور کہیں کہ بھائی بڑا کو بنے رمضان کے لیے جانے کا تمہیں تو کہے گا ہاں ہاں بڑا بن تو ٹھیک ہے ایک مہینے کے روزے اور فرض کر دیا دیکھتے ہیں کہ اب کیا آپ کی حالت ہوتی ہے ارے دیکھو بندگی کیا ہے کیا بات ہے میرے اللہ کی میرے مرشد فرماتے تھے کہ کی نام کا ہے جب باندھ باندھتے تو بند جاؤ جب بول دیں تو کھل جاؤ اور خوشی مناؤ کا کریں اس لیے رونے روزہ کے لیے اب ڈرامہ ڈرامہ میں جیسے ہی وہ کہیں گے علیہ السلام تو اسی وقت جو ہے وہ پاجامہ ڈیلا ہونا شروع ہو جائے گا اب کیا ہوگا مہینہ تو دور کی بات ہے اگر وہ فرمائیں کہ دس دن کے لیے اور چلو بڑھا دیے تبھی جو ہے ہم جو ہم تو کہیں گے تو فرمایا کہ بھائی دیکھو جب اللہ تعالیٰ باندھ دیں بند جاؤ جب کھول دیں تو کھل جاؤ اور خوشی مناؤ جیسے مدرسے کا استاد اگر کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے تم لڑکے ہو بہت تمہیں پڑھائی کا شوق ہے دس دس دس گھنٹے تم نے پڑھ لیا دو گھنٹے اور مدرسہ تو کیا ہوگا اور جب جیسی مدرسے کی گھنٹی بچتی ہے بچے کیسے ڈوبتے جاتے ہیں ہاں، اتنا بھی گو کو شوق رکھنے والا ہو انسان ہے پڑھ پڑھ کے دماغ بھول کو جاتا ہے تو اس کے بعد جب چھٹی ملتی ہے تو کیوں نہیں وہ تک ہوتا جائے اس لیے بھائی اللہ نے باندھ دیا ایک مہینے کے لیے کہ بھائی ابھی کھانا پینا نہیں ہے صبح سے شام تک تو بندے رہو اور جب وہ کھول دیں تو خوب خوشی بناؤ اللہ نے کھول دیا اب مٹھائی بھی کھاؤ خوشی بناؤ اور اللہ کو اپنی خوشی دکھاؤ اللہ تعالیٰ اپنے لائق بندوں کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں دیکھو میرا لائق بندہ خوش ہو رہا ہے اس نے مہینے بھر روزہ رکھا گناہوں سے بچا رہا اور میری عبادت کی کڑھائی بڑی ذکر اذکار کیے اب جو ہے اس کو میں نے کھول دیا کہ خوشی منایا اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور جو نالک ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے کو غفلت سے گزارتے روزے کی بھی پرواہ نہیں کرتے حتیٰ کے روزے داروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے عام کافی ہے ایسے نالائق لوگوں پر اللہ کا غصہ اور فضل نہ ہوتا ہے وہ اگر ہنستا ہے تو اللہ کا اور فسن ہی ہوتا ہے حکومت ہنستا بھی ہے ہاں؟ جیسے باپ اگر بیٹا کوئی بیٹا لائق ہو تو اس کی لائقی کے عوض جب وہ خوش ہوتا ہے تو باپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے میرا لائق بیٹا خوش ہوتا ہے میری چمتکار ہے اس کو خوشی ملتی ہے باپ کو خوشی ہوتی ہے لیکن نالائق ہوتا ہے نافرمان تو باپ کو کتنا گستا آتا ہے کیا نالکی بھی کرتا ہے ہماری نافرمانی بھی کرتا ہے اور پھر ہترا ہے اور ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بھائی تو غرض یہ کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ زکات دینے بعد لوگوں کو مشکل ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ نے ہر چیز ہم کو ہر نعمت جو دی ہے یہ سب سے جسم اور یہ ہمیں مال اور کھانا پینا اور لباس اور اولاد کی نعمت بچوں کی نعمت اور جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں یہ سب کی سب ہمارے پاس امانت ہے تو اس کی غریب پاک میں اللہ نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے حکم نازل فرمایا کل المؤمنین یغضوا من الصالحین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے مومنین سے ہاں، یغضوا من اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں ہاں، ان سے نہ محرم عورتوں سے نہ محرم عورتیں چٹرگار کوکیدار خالہ گار ساری نہ محرم ہیں آپ دیکھ لیجیے قرآن پاک میں پورے رشتے رشتے کا اللہ تعالیٰ نے دھیان فرما دی کہ کون محرم کون نامحرم ہے ہاں، اور جو کچھ سمجھنا ہو ابھی کے پاس سے سمجھ لو تو اسی طرح دیور اور اور اسی طرح بھابھی اور یہ ہم نے تو رشتے نہیں بنائے بھائی ہم نے تو کوئی قانون لاگو نہیں کیا حضرت فرماتے ہیں فرماتے تھے کہ بھائی مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ایک نقطہ آپ نے ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا ہے مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے سو بار آپ کو غرض ہو اللہ کو راضی کرنے کی آپ عمل کیجیے ورنہ ہم سے آپ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں آپ جانچ کے لیے کیا پردہ کر رہے نہیں کر رہے آپ گاڑی رکھ رہے نہیں رکھ رہے ہمیں کیا نقصان نہ پیغام پہنچانے آتے اور آپ سے چار آنا چند بھی نہیں مانگتے ہمیں آپ سے نہ امید ہے نہ ہم آپ سے مانگتے ہیں نہ ہمیں سمندر ہے نہ ہمیں لالچ ہے ہم تو اللہ سے بھی مانگ کے آتے ہیں کہ اللہ ملانی ناطیہ ہمارے بزرگوں کی برکت سے جن بزرگوں کا دامن آپ نے کہا ہے نصیب کرنا چاہیے جو ہمارے لیے سب کے لیے ذکر مومن کیا آپ وہ نصیحت کیجیے اور بے شک یہ نصیحت جو ہے مقوم حیات کا یہ نصیحت جو ہے یہ مومنین کو نفع دیتی ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی تو مومن ہے مجھ کو بھی نفع ہو رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل مجھے بھی شرم آئے گی کہ اگر کوئی غلطی کروں گا مجھ کو ڈر نہیں آئے گی کہ میں لوگوں کو کیا بتاتا ہوں اور کیا ہوں اور دوسرے تکرار سے فائدہ بھی ہوتا ہے ہر تکرار سے فائدہ ہوتا سو بار ہزار بار ایک مضمون بیان ہو دین کا فائدہ ہوتا ہے کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہاں کو مسئلہ بتایا جاتا ہے اور میرے نبرت کا راستہ کیا ہے کہ ہر مسلمان سے محبت کرو گنا سے نفرت کرو مسلمان سے بندے سے اللہ کے بندے ہیں کو اللہ یہ سارے کے سارے ہمارا خاندان ہے اللہ کا خاندان ہے یہ سب جیسے بھائی بہن ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے محترم ہیں لیکن گناہ سے یعنی اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرو اس کے حرام سے نفرت کرو جس سے ہمارا محبوب حقیقی سے ناراض ہوتا ہے اس پیڑ سے نفرت کرو تو غلط یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم کو توقیقات سے نوازا ہوتا ہے کوئی نیکی ہو جاتی ہے کوئی تحریر تقریر کوئی بیان اچھا ہو جاتا ہے سب اللہ کی عطا ہوتی ہے ان کی فضل و رحمت کا سایہ ہوتا ہے ماں اب نتیم سن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ نیکی کی توفیق اور چاہے وہ تحریر میں ہو تقریر میں ہو بیان میں ہو سعاد میں ہو یا تقوا میں ہو تقوا نام ہے گناہ سے بچنے کا بات یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور عبادات سب کچھ ہے نہیں میرے عزیز میرے مجھ سے تھوڑا آگے آگے آ جائیے تاکہ باہر والوں کو آسانی ہو سہولت ہو بھی ہے اور پرانے پاک میں اس کا حکم بھی ہے یہ سنت کی ہے کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دینی چاہیے اگر جگہ ہو تو بھی تک جانا چاہیے مومن کا احترام ہے تو کیا بات ہو رہی تھی ہاں تقوا جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بچے سب کچھ نہیں حضرت میرے مرشد احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ بجلی کی روشن ہو رہی ہے تو اگر آپ الیکٹریشین وائرنگ کرائیں اور الیکٹریشین صرف آپ کی پوزیٹو وائرنگ کر ڈال رہے ہیں پوزیٹو ایک ساتھ اور آپ کہیں کہ بھائی آپ نے نیگیٹو ساتھ تو لگائی تو تو وہ کہتا نیگیٹو مائنس ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور بی پوزیٹو انگریزی میں کہتے ہیں بی پوزیٹو بھائی کیا بات کر رہے بی پوزیٹو ذرا یعنی آپ پوزیٹو بی پوزیٹو یہ محاورے ہیں انگریزی کے کیا آپ ذرا مثبت مثبت انداز میں سوچی کیا یہاں گٹیا باتیں کر رہے تو وہ کہے گا کیا آپ گٹیا بات کر رہے ہیں مائنس مائنس ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے بھائی چھوڑیے اس کو اس کے تار کی ضرورت کیا ہے آپ کہیں گے بھائی جب تک نیگیٹو سے لگاؤ گے نہ بجلی جلے گی نہ روشن ہوگی نہ پنکھا چلے گا نظام گرم برم ہے ایک تار سے کچھ نہیں ہوتا بھائی دوسرا تار بھی ضروری ہے تو یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محض نوافل اور اذکار اور عبادات اور تعار نہیں چلے گی بلکہ اگر اللہ کو پانا ہے اپنے قلب میں اللہ کے انوارات کو اپنے انوارات سے اپنے قلب کو روشن کرنا ہے تو مائنس تار بھی لگانی پڑے گی یعنی عبادات عبادات منفیہ منفی کی تار بھی قلب میں لگانی پڑے گی یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے بھی بچنا ہو یہ عبادات منفیہ ہیں تو کل مکمین یا غرب نفارین جو اللہ نے فرمایا تو سارے رشتے ہمیں معلوم ہے کہ کون نام ہے اور کون محرم ہے اگر آج کل ایسا عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ یعنی بالکل اس بات کو توجہ ہی نہیں دیتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے میرے حبیب دوستو اول تو قرآن پاک میں اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجیے کہ اپنی بال نگاہوں کی حالت کریں نامیرن عورتوں کو مت دیکھ لیں اور عورتیں اپنے نامیرن مردوں کو مت دیکھ لیں اللہ اور رسول اللہ کا حکم جب آ گیا اور کہلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے عجیب بات ہے میرے فرماتے تھے کہ یہاں نقطہ لطیف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے اور زیادہ تر احکامات اللہ تعالیٰ نے براہ راست مومنین کو خطاب کیے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو اور یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو لیکن یہ عجیب عجیب بات ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرو اپنے نبی سے کہلوایا کہ نبی دیجیے کے کیا بات ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کو حیا آئی اس میں کہ یہ کسی نالائکی کا کام ہے تو جیسے کوئی بیٹا گندا کام کرتا ہے تو باپ اپنے دوست سے کہتا ہے ذرا تم اس کو کام ہے اللہ کو غیرت آئی براہ راست امید کو خطاب کرنا یہ نقطۂ اس میں بیان کرنا ہے یہ نبی سے اس لیے کہلوایا تو فرمایا میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ نے کہ جو شخص شیلا کی حفاظت نہیں کرتا شرح قبضہ نہیں کرتا اور جو عورت آدھار نکلتی پتا تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہوگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اللہ نے فرمایا اپنے رسول سے آپ کہہ دیجیے کہ یہ نالائکی کا کام مت کرو پھر اس سے اہتمام سے مومنات کے لیے عورتوں کے لیے اتنا بڑا عظیم شان موسم یہ مضمون ہے کہ نماز روزہ زکات اور سبقات وغیرہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کو ایک ہی جملے میں ایک ہی آیت میں حکم دے دیا یہ کام کرو لیکن یہ حکم عجیب اتنا عجیب شان تھا اور اتنی نالائکی کا یہ کام ہے بے لڑکی کا اور بے حیائی کا اور بے وفائی بے حیائی اور بے وفائی بے وفائی کیا ہے کہ دیکھو مولانا رونی فرماتے ہیں رہنمائی آپ کہ جب آفتاب چل رہا ہو اس آفتاب کے سامنے سے اور شراب سے روشنی لینا یہ کسی شرمی کی بات آپ بتائیے سورج جب بارہ بجے دن کا سورج چمک رہا ہے اس وقت کوئی لے کے آپ کو چلتا نظر آتا بتائیے تو یہ کتنی بے گرمی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ہم ان گھروں کو دیکھیں ان غیر اللہ کو دیکھیں جو جس نے حسن و جمال کی چیز ان کو کی ہے تو اس جمال والے کو تو ہم دیکھ نہیں رہے اس کے بجائے اس کی ادنا سی جھی سارے عالم نے دی ہے بےغیرتی کا ایسا کام بس نظریں خراب کر کر رہے رہے ہیں نگاہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو مومنات کے لیے پھر دوبارہ عظیم شان مضمون ارشاد بنایا بکل مومناتی یا کوئی کی ہو کوئی کوئی کوئی کچھ بھی ہو کتنا بڑا کی ہو جائے اگر وہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے بلی ہوئی ہاں، آج کیا ہو رہا ہے عورتوں سے پردہ نہیں کر رہے کہتے ہیں کہ اگر آج تمہیں ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم محشر میں بخشیں گے یہ جہالت کی کام جو کام سنت اور شریعت کے خلاف کرتا ہو اور میں آگے دو ہوا میں بھی ہوتا ہو رات دن وہ ہوا میں بھی ہوتا ہو رات دن سر کے سنت جو کرے شیطان بھی کرتا ہے شیطان جو سنت اور شریعت کے خلاف چلتا ہے اللہ اور رسول کے احکامات کو توڑتا ہے وہ چیز سے ہو سکتا ہے وہ تو خیر بھی نہیں ہے خیر تو غرض یہ کہ یہ کی حفاظت کا حکم کہتا ہے مشان تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ سارا سب سے بہتر ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے یہاں کے ہاتھ پیر سب چیز اللہ کی امانت ہے لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو پیون کاری کی ضرورت ہو کہ آج کل جو چلا ہوا ہے پیون کاری کا تو آپ اپنی جیتے جی آپ اپنی کسی اردو کو کسی کو نہیں دے سکتے کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے ہم اس گردے کے مالک نہیں ہیں ہم اس آنکھ کے مالک نہیں ہیں ہم چیزوں کے مالک نہیں ہیں اور دیکھو کیا فرمایا کیسے مالک نہیں ہے کیا دلیل ہے اللہ فرما رہے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو خیانت کو خیانت کہاں ہوتی ہے امانت میں ہوتی ہے کہ نہیں نا امانت میں خیانت امانت کے اندر خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے بتائیے اگر ایک شخص آپ کو اپنا زیور رکھا دے آپ کی دو لاکھ کا زیور آپ کے پاس امانت رکھاتا ہوں اب جب وہ واپس لینے آتا ہے چار چھ مہینے کے بعد تو آپ اس کو آدھا زیور واپس دیتے تو آپ بتائیے کہ آپ آپ کی ضرورت دوبارہ کریں گے کتنا برا کھیل ہے وہ شخص کتنا برا ہے جو امانت میں کرتا ہے اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں ہمارا تو پھر ضرور تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے راز کو اللہ جانتا ہے آنکھوں آنکھوں کی خیانت کو معلوم ہوا آنکھ اللہ کی امانت اس امانت کے مضمون پر کیا عظیم شان مضمون آپ یاد رکھیے سارے موجود انگریزی اللہ قبول فرمائے یہ آپ مضمون آپ یاد رکھیے جب مکہ مقدمہ میں حاضری ہو غلط امین میں حاضری ہو وہاں میرے مشرق نے کیا دعا فرمائی اے اللہ اس بلب امین کی برکت سے مجھ کو امین العین اور امین بنا دیا ہاں، ہاں۔ سوال ہوگا بدنی گاڑی تو نہیں کی تھی تھی نمکی فلمیں تو نہیں حسینوں کو تو نہیں کی تھی سب جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی جانت کو وہ دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے دور دور کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے اگر شہر نہیں دیکھ رہا ماں باپ نہیں دیکھ رہے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے لیکن کوئی بات ہے اوپر جو ہر ہر بنے کی خبر رکھے ہوئے ہاں؟ اور ہر لمحے کی خبر رکھے ہوئے ہیں نہ کوئی راس آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے گری میں دل کا یہ پھل اللہ کا گھر ہے اس میں خبردار کسی غیر کو مت آنے دینا اللہ تعالیٰ بلو ہے اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ پاک جگہ میں آتے ہیں گندی بلی جگہوں میں نہیں آتے اگر تمہارا دل گندا ہے لاکھ تم نوابل پڑھو لاکھ کا پڑھ لو لاکھ تجزیات یاد کر لو لاکھ تم تلاوتیں کر لو اور لاکھ تم عمرے کر لو لیکن اگر دل گندہ ہے تم نے خدا اور رسول کے احکامات کو بہال کیا ہے ان کی خبردار ہو جاؤ یاد ہمارے دوڑیاں آنکھوں کی اور سینوں کے راتیا آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو سب کو جانتا ہے ایک کی خبر اللہ آپ کو ہے اس لیے دیکھو فرمایا یہ دلیل ہے کہ ہماری ملکیت نہیں ہے جس کی ملکیت ہے اس کا قانون ان آنکھوں پر چلے گا یہ کان جن کی ملکیت ہے ان کا قانون ان کانوں پر چلے گا یہ ہاتھ جس کی ملکیت ہے ان کا قانون ان ہاتھوں پہ چلے گا اگر چوری کر ڈالی تو ان کا قانون چلے گا کہ یہاں سے ہاتھ کاٹ جائیں جائے فرمایا اتنی سخت سزا چوری پر کیوں کیوں رکھی رکھی اللہ اللہ اللہ نے نے اتنی سزا کو اپنے بندوں سے محبت نہیں اللہ کو اپنے بندوں سے تو وہ موقع ہے جائے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں من من کیوں بہت کے ارے جو سما محبت کی میں نے جلائی ہے ماؤں کو کیا خبر دودھ کا ایک حصہ اور حصہ حصہ میرے پاس ہے ایک حصہ میں نے تقسیم کیا جس کی برکت سے ساری مائیں اپنے اولاد سے اپنے ماں باپ بیوی سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں جو تو میرے رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا لیکن اتنی سب سزا کیوں بھی ہاتھ یہ پیالہ ہم نے اپنے دربار کے لیے تمہیں دیا تھا تم نے غیر کے آگے کو کیوں تم نے دوسرے کا مال جو ہم سے کیوں نہیں مانگا لاؤ ہمارا پیالہ واپس کرو یہ میرے مرشد کا مضمون ہے لاؤ ہمارا پیالہ واپس کرو ہم نے تمہیں یہ ہاتھ اپنے دربار کے لیے دیے تھے یہ پیالہ اپنے دربار کے لیے دیا تھا اور تمہیں نہ کوئی وقت نہ کوئی قیام کی حالت نہ کچھ بلکہ لیٹے لیٹے تم ہمارے دربار میں ہاتھ چلا سکتے ہو تمہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ساتھ میں پیالہ رکھا ہے اٹھنا پڑے گا اور لے کے آنا پڑے گا ایسا زبردست ہم نے تمہیں پیالہ دیا پھر تم جو ہے ایسا کام کا کام کرتے ہو اس لیے بننا ہے کہ لاؤ ہمارا پیارا یہ اس لیے ہے سر اور جتنی قوانین اسلامی ہیں آپ دیکھیے جس ملک سے رائج ہیں وہاں دیکھیے چوریوں کی طرح اور جو ترقی یافتہ جگہ ہیں ممالک ہیں وہاں دیکھیے چوریوں کی طرح چند منٹ کو میں چند منٹ کو لائٹ گئی کسی حادثے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی کتنی چوریاں کتنے دن اور کتنی ڈکیتیاں ہوئی آپ دیکھیے ان ترقی کا لوگوں کی یہ ترقی آپ تو غرض یہ کہ بھائی یہ جتنے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیے جتنی محنت اللہ تعالیٰ نے کی وہ سب کی سب اللہ کی امانت ہے اور جتنی نیکیاں اور جتنی کافی جتنی تعار اور جتنی بیان تقریر تحریر غرض یہ کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی سے بڑی نیکی ہو جائے اس کو اللہ اللہ کی فمن فمن اللہ حضرت والا اللہ نے ہمارے اپنے حجر شریف میں اس آیت کو لکھ کر لگوا دیا تھا کیونکہ حضرت والا کے موبائل بہت سارے جو بیانات حضرت کے ہوتے تھے اس کو لے لیے جاتا تھا اور پھر اس کے احساس کا کام ہوتا تھا وہ وہاں ایک الماری بنی ہوئی تھی حضرت کے وجہ سے ہی ہوتا تھا اس کمرے کا ایک بٹا تین ہوگا حضرت نے ہمارے سامنے قریباً قریباً دس برس حضرت نے اسی اجرے میں گزارے یہ ہے بل جیسا کا بیٹو آج ہمیں دو سو برس کا اور سو برس کا بنگلہ مشکل معلوم ہوتا ہے تنگی معلوم ہوتی ہے اس اجرے میں حضرت نے دس برس تو ہمارے سامنے گزار دیے یہ ہے بل جیسا کا بیٹو کہ اپنا گھر اسے وسیع ہو جائے حدیث پاک میں ہے کہ املی کڑھائی کا لسان حدیث پاک سے املی کڑھائی کا لسان بل یسا کا گل تم وب کی آگاہ حقیقت کہ حدیث پاک میں ہے نجات کا راستہ یہ نجات کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا عملی کڑھائی کا لسان کہ اپنی زبان پر مالکانہ حقوق استعمال کرو جیسے سواری کو لگام دیتا ہے کہ نہیں اس کو لگام لگا کے رکھو زبان مالک بنے رہو اس کے زبان کو غلام بنا کے رکھو یہ نہیں کہ اول مول بکتے رہے کہیں غصے نے کچھ کہہ دیا کسی کو گالی دے دی ماں باپ کو کچھ کہہ دیا نظر جملہ کہہ دیا اور کہیں کچھ کہہ دیا کہیں رات چلتے کو کچھ کہہ دیا اگر ڈاکٹر عبد الحی صاحب اللہ نے فرمایا ایک دفعہ ایک مسجد میں میں گیا وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان بہت عبادت گزار پڑی دیر سے جو ہے رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو فرمایا کہ مجھے اس رکھا ہے کیسی جوانی جس پر اللہ نے اس کو ایسا کو سونپ دیا ہے کیسے جڑا کے اللہ سے مانگ رہا ہے تو دیکھا کہ اس کی چند لمحے کے بعد ایک بڑے ہی اٹھے بچارے واقعے میں نظر کمزور ہو جاتی ہے قریب سے گزر رہے تھے کہ اس کو ٹھوکر لگتے اس نوجوان نے اٹھ کر ان کو پال پال سنانا شروع کر کہ بڑے میاں جانتے ہو کیا نظر نہیں آتا تو فرمایا کہ مجھے بڑی اجرت تھی میں تو سمجھ رہا تھا کہ بڑا اللہ والا ہوگا لیکن یہ جو اس نے غصے میں بس کیا یہ تکبر اور غرور یہ تو اس کو برباد کرنے والا ہے یہ ولی اللہ کا کام ہو سکتا ہے جو ولی انتقام انتقام جو شخص لے گا وہ ولی نہیں ہو سکتا اور ولی کبھی انتقام نہیں لے سکتا ولی اللہ کا کبھی انتقام نہیں لے سکتا اور انتقام لینا لینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا یہ بات امراض ہیں غصہ ہے قیمت ہے بدنگ جو میں نے کیا اور رجوع اور یہ سب چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ارے بھائی اب چیز تصور کیا ہے تصور نام ہی شریعت ہی شریعت شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو ہے طریقت کی بات کیا ہے شیر نہیں وہ ہے ہی شیر میں اس کو بگاڑ رہا ہوں بیٹھ جاؤ بچوں بھائی ان کو جگہ تو بچا رہی ہے ہمارے وہاں باہر جو ہے کچھ اختری دکھا دیا گئی ہے تاکہ آنے والے فرش پہ زمین پہ نہ بیٹھے یہ آنے والوں کا اکرام ہونا چاہیے تو ظاہر کسی ٹرین میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شولہ بپا ہے کچھ کچھ تو آ رہا ہے یعنی نام طریقہ کے تصور کے نام سے بعض لوگ جو ہے بہت یہ کیا ہوئی کتابوں میں دیکھو قرآن و عزیز کافی ہے ان کو ہم تو بزرگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے فرمایا کہ ایک کروڑ روپے کا ایک شراب رکھا ہے شراب ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں آج بھی اس کا وہ تو ہے تو ہے اور بہت سے ہمارے نادان بھائی جو ہیں وہ ہندوؤں کی دیواری کی طرح جو ہے وہ بعض مواقع اس کو جلاتے ہیں روشنی کے لیے یہ ہندوؤں کی رسم ہے عجیب معاملہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہندوؤں کی مسالی کتنی افسوس کی بات ہے بہرحال وہ ایک کروڑ روپے کا شہر اس میں بڑے بڑے تین تین موتی جڑے ہوئے اور اس نے تیل بھی کیا ہے تین تین قسم کا کوئی رکھا ہے سمجھ لیجیے کہ دس ہزار کا تیل اس میں ڈلا ہوا چھوٹا سا شراب ہے کروڑوں کے موتی اس میں لگے ہوئے اور جو شراب کی بتی ہوتی ہے جلانے والی وہ بتی ہی جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے اور لیکن روشنی نہیں آگ نہیں اب رکھا ہوا ہے تاپ کے اندر اور ایک مٹی کا چراغ ہے پیاری گٹیا مٹی کا بنا ہوا اور اس میں تیل بھی بہت ہی معمولی ہے اور بتی بھی اس کی بہت معمولی ہے لیکن وہ جل رہا ہے اب بتائیے کہ ایک کروڑ کے شراب کی قیمت کب ہوگی جب یہ جلے گا ورنہ بے جلا شراب کس کام کا بھائی صرف نمائش کا ہی ہے کام کا تو نہیں ہے نا تو آپ نے دس سال در کے نظامی حاصل سن لیجیے آپ بھی اور آپ کی محسوس ہیں میں صرف وہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اپنے بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے گھر کے نظامی بھی حاصل کیا اسلامک یونیورسٹی نے آپ نے گھر کو خوب کر لی اور علم بھی حاصل کر لیا لیکن یہ اس طرح سے ہے کہ ایک کروڑ کا شراب آپ کے پاس کروڑوں کے موتی آ گئے تیل بھی بہت قیمتی آ گیا بستی بھی بہت قیمتی آ گئی لیکن جل نہیں رہا لاکھ سمے جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں تو کی وہ نہیں تو روشنی میں کی پاتا ہے جب تک کسی جلتے ہوئے شراب سے چاہے وہ کتنا ہی گٹیا شراب ہو جلانا پڑے گا بولانا کہ نہیں اگر شراب گٹیا ہے بڑھیا شراب چائے کے ساتھ میں کیوں اس کے پاس جاؤں عمر بھر وہ سرستا رہے گا جلے گا نہیں روشنی نہیں پہلے پہلے مولانا کی روشنی جو شراب جل نہیں رہا ہو وہ روشنی کیسے جلائے گا خود ہی نہیں جل رہا جلائے تو لاما اگر بڑھیا شراب مل جائے آپ بڑھیا شراب سے خود کو روشنی لے لیں لیکن اگر نہیں مل رہا بڑھیا شراب تو آپ بڑھیا ہی شراب سے آگ لے لیجیے آپ جل جائیں ابھی جلتے ہوئے دل کی اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے یہ ساری بات تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو ارے تصور کے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی ہے شریعت یہی ہے ہے یہی یہی سب کو بس ہے طریقت کی بات ہے آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اور چیز ہے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو شہر کہے گا آپ دریا میں جائیے رات کے دو بجے وہاں کھڑے ہو جائیے گا ایک کام سے اور ایک ہزار دفعہ اللہ کیجیے گا پھر آپ کو روشنیاں نظر آئیں گی اور پھر آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا اور ایسے سائے نظر آئیں گے اور آپ سمجھ لیجیے گا کہ آپ گئے ارے یہ کہاں شریعت ہے یہ تصور یہ تصور نہیں ہے یہ تو گمراہی ہے بھائی شریعت کو محبت سے پیش کرنا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت والا سے بڑے بڑے علماء نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے دین کو شوگر کوٹڈ دوا جو ہے آج کل جو دوا ملتی ہے وہ کلک نہیں ہوتی عام طور پہ اس کے اوپر ایک کوٹنگ ہوتی ہے جو آپ کھا لیتے ہیں آپ کو تو کڑوی نہیں لگ رہی لیکن ہوتی اندر سے وہ ہے تو میں یہی اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی یہ جو گندے گندے امراض جیسے کا مرض ہے کا مرض ہے جھوٹ کا مرض ہے تبلی کا مرض ہے اصد کا مرض ہے دنیا کی محبت کا مرض ہے اور لالچ کا مرض ہے بدگمانی کا مرض ہے بدگمانی آج کل اتنی پھیلی ہوئی ہے گھروں کے اندر بھائی بھائی جھگڑے ہو جاتے وہ کہتے ہیں اس نے ہمارے پر کچھ کرا دی اب اتنے ٹیلی آتے ہیں کہ ہماری کاروبار میں بندش کرا دی ارے بھائی کس کو نہیں کیسج کرانے کے لیے پیسہ لگتا ہے آگے لوگ لوگ جو ہے پیسہ خریدتے ایک سال کے ایک سال کسی کے پاس چلے گئے کہ آج کل کاروبار نہیں چل رہا اس کا باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ جیسے آج کل ڈاکٹر کے ایک اسٹینٹ ڈاکٹر ہوتی ہے پوری ہسٹری دیتی ہے ہسٹری تو ایسے ہی وہ عاملوں نے ہسٹری لینے کے لیے باہر بیٹھا ہوا ہے اس سے پورا اس سے پوچھا بیٹھا آج کل کیا پریشانی ہو گئی بڑی پریشانی ہے ٹھیک ہے آپ اندر چلے جائیں ادھر وہ اندر جانے لگا عادل صاحب کے پاس تو ادھر سے اس نے فوراً بتا دیا یہ کوٹ مقرر کیے ہیں کہ اس کو مسئلہ کاروبار کا ہے بندش کا مسئلہ بس وہ لوگ جیسے ہی اندر داخل ہو چل اچھا، گیا بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی اب انہوں نے بھائی دیکھو ایسا کرو کہ بنا بنا مگر کل کو آنا ہمارے پاس اگلے دن آج پانچ سو روپئے لے جاؤ کل کو آنا اگلے دن بتایا چلے ہم نے عمل کیا تھا آپ ایسا کرو کھلا کھلا قبرستان ہے اس قبرستان میں اس راستے پہ کھلا کھلا قبر ٹوٹی ہوئی وہاں اس کا ایک پتھر ہوگا وہاں اٹھا کے دیکھو وہاں کیا ہے اور وہاں چلے گئے جب چلے گئے تو پتھر اٹھایا دیکھا کہ روئی کی گتی سی بنی ہے اس میں گیارہ سوئیاں لگی گیارہ سوئیاں اگر نے سنایا تب وہ بیٹھ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انہوں نے جب دیکھا سونے والی یہ تو واقعی معاملہ کہہ رہا ہے اب اس گتی کے نیچے دیکھا تو ایک پرچی بھی لکھی پرچی جی میں لکھا ہوا کاروبار تھا تھا تھا کاروبار کاروبار اب تو ان کے دل سے موڑ لگی بہت پہنچا ہوا آدمی یہ کاروبار میرا ٹھپ ہو رہا ہے اور یہ کسی نے میرے اوپر کچھ کر رہا ہے خبر کے نیچے ہوا اب یہ پہنچے نے کا ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے اور یہ کھلا کھلا کام اور کالا لے کے آؤ کالا لے کے آؤ جس میں ایک ہی سفید پال نہ ہو اگر ایک ہی سفید پال ہوگا تو کام نہیں بنے گا اب بیچارہ منڈی منڈی گھومتا کر رہا ہے کہیں کوئی ایسا پتھرا دیکھا آپ نے کہ اس کے ایسا کالا کہ ایک بالٹی سفید نہ ہو کہیں نہ کہیں تو نکل ہی آئے گا اب بیچارہ سرکار کے واپس پہنچا کے ساتھ بکرا تو نہیں اس نے کہا دس ہزار روپیہ ہم خود منگوا دیں گے چاہتے ہم تم پہ احسان کر لیں دس ہزار اور دے دیا اور کئی دفعہ اسی طرح جو بھی مکاری کر کر کے خوب پیسہ لوٹا ہو اور بیچارہ قرض لے لے کے ان کو پہنچاتا تھا کہ کسی طرح میرا کاروبار چل جائے گا تو چلو قرضہ یہ گا تو بندش ختم ہو جائے گا بندش یہ خوب چلا ہوا ہے بندش رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام محبت فرماتے ہیں آپ سے زیادہ سچا اور امین کون تھا جن کی کاتروں میں فرماتے ہیں کہ اگر تم تین تین دفعہ پڑھ لو صبح شام تین دفعہ سورہ اخلاق تین دفعہ سورہ بلف تین دفعہ سورہ نام صبح بعد مغرب بعد یہ پڑھ لیا کرو تم کو کوئی شرم نقصان نہیں پہنچائے گی اور ہم کہاں آگے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس فٹ کی خود جب دھوپ فٹ کتنے مقروض ہو چکے پھر آئے حضرت کے پاس حضرت نے تو کسی نے کسی بڑے آدمی نے پتا دے دیا حضرت نے دکھایا ان کو بھائی دیکھو تم کہاں پڑ گئے اس کے ایڈجسٹمنٹ نے ساری خبر اندر دے دی اور اگلے دن تم کو بلایا جا کے کوئیاں اس نے بجا کے وہاں رکھ کے آ گیا اب تم نے جا کے دیکھا کاروبار تھا کاروبار تھا تم نے کر یہ وہ تو اس نے خود اس کا خرچہ کتنا ہوا گیارہ سوئیوں کا گیارہ سوئیوں کا اور دے دیے تم نے اس کو لاکھوں روپئے اس طرح سے طرح طرح سے لوگ بیوقوف بنا یہ بلوچستان کا واقعہ تو حقیقی ہے ایک ایک گاڑی گیر گاڑی گیر کی کیا گیر تو کہتے ہی شرم آتی ہے کیا ہوا وہ گاڑی کی کیا گاڑی گیر تھوڑی ہوتا ہے وہ تو ڈرانے باز ہے دھوکے باز ایک دھوکے باز نے ایک شخص ایک شخص اس دھوکے باز کے پاس پہنچا اور اس نے اس سے کہا کہ میری کافی عرصے سے ترقی نہیں ہو رہی دفتر میں تو بھائی کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دو تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دس ہزار روپے دیں گے وظیفہ بھی بتا دیں گے تمہاری ترقی ہو جائے ان نے فوراً دس ہزار روپے کہیں سے لا کے دے دی اس کے بعد اس نے اس کو کوئی وظیفہ بتایا الٹا دینا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اس وظیفے کی کچھ شرائط ہر وظیفے کی کوئی شرائط ہوتی ہے بھائی کہ پاؤ رو بیٹھو اور شملہ روپ بیٹھو اور یہ کرو وہ کرو اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ دوران وظیفہ بندر کا خیال نہ لانا دوران وظیفہ بندر کا خیال نہیں لانا ہوگا ایک اچھا ٹھیک ہے اب اس کو اسے وظیفہ کیا اس نے تھوڑے دن کے بعد اس کی تنسلی کا لیٹر آ جہاں آپ آفیسر تھے اب آپ اس کے ماتے ہیں یہ تو بڑا جلد ان کے خواب ہو گیا فوراً پہنچا پوچھتے ہیں آ کے ہم نے تم سے وظیفہ مانگا تھا ترقی کے لیے جہاں تو تنسلی ہو گئی اچھا ایک بار بار آؤ صحیح صحیح کیا بات ہے کہا کہ وظیفہ کرتے وقت بندر کا خیال تو نہیں آیا تھا خیال تو آیا تھا وہ اگر مجھے نہ کہتا تو کبھی بھی مجھے یہ خیال نہ آتا اب تو جب میں سبزی کماتا تھا مجھے پندرہ پندرہ دیر تھا تو یہی وجہ ہمارے گھر کے لیے تو اس طرح طرح سے لوگ لوٹتے ہیں اور میں نے آپ کو کیا وظیفہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا مفت کا گارڈ دے دیا ڈاکوؤں سے حقیقتوں سے پریشانیوں سے حادثات سے عملیات سے اگر کوئی ہے بھی اول تو یقین جانو میرے دوستوں یہ بندش بندش کسی کے اختیار میں نہیں اللہ حاصل الحاکمین کے آگے دو ہاتھ اپنے پھیلا دو سب کچھ ملے گا ہر شرط دفاع ہوگی پھر فراج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا ہوگی کا کتنا تھا کہ تین دفعہ سورہ اخلاق تین دفعہ سورہ بلب تین دفعہ سورہ نام فجر بات پڑھ لی آپ نے اور تین دفعہ مغرب کی بات پڑھ لی فرمایا کہ ایسا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہر شہر کے لیے کافی ہو جائے گا فرمایا مفسرین نے کہ یہ سب کی کمن کلی شریف ہے مانی یعنی نے ایسا ٹھیک ہے کمن کلی شرط یعنی ہر شر سے حفاظت ہے ہر شر سے دیکھو جب حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر شر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے بلاوت ہوتی ہے فرما دیا کہ ہر شر سے حفاظت تو ہر شر سے حفاظت ہوگی چاہے وہ جادو ہو چاہے وہ بندش ہو چاہے کچھ بھی ہو ارے بھائی رزق مارنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے وہ آسمل حاکمین ہے جس کا رزق مقرر کر دیا کہ کوئی مائی کا لال ساری کائنات نہیں ہے جو اس کے لیے وہ رزق مقرر ڈال کیا اس چیز کو ہم لوگ جو ہے اس قدر ہم لوگ ہمارے اندر اگر گمانیاں ہیں کہ ہمارے بھائی نے کچھ کرا دیا ہو ساس بہو اور بیٹیوں میں عجیب عجیب بدگمانیاں ہیں جن سے ہم پہ کچھ کرا دیا کسی نے کہا کہ جب سے یہ بہو ہمارے گھر آئی ہے ہمارے اندر ہمارے گھر میں نوسط آ گئی ارے بہو نوسط نہیں لا سکتی گناہ نوسط لاتا ہے گناہ ہمر تو منوس ہے اگر ثانی رحمت اللہ علیہ صاحب فرماتے تھے کہ مومن کی وہ گھڑی سب سے منہوس ہے جب وہ اللہ کو ناراض کرتا اللہ کو ناراض کرنے والا منہول اس کا فیل منہول ہے چھوڑ دو اللہ سے بھی مانگ لو سب معاف ہو جائے گا نہ کیا مزہ گھر میں آ کر یہ سب جالت کی باتیں ہندوانہ رسومات ہیں ہندوانہ رنگیات ہیں جاہلوں کی یہ باتیں اس کو چھوڑو اور صاف ستھرا اور پیارا دین اپنا لو فائدے میں رہو گے دنیا میں بھی خیریت آخرت میں بھی خیریت دنیا میں بھی حافظ آخرت میں بھی حافظ دنیا میں بھی مزہ آخرت میں بھی مزہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نهين له حياتا طيبه بنائے کہ جو شخص چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو من عمل صالحا من ذکر او انثى جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وهو مؤمن مومن کی صفت ہے اس لیے کہ مومن نہ ہوا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کافر ایک لاکھ دوائیاں تقسیم کریں ایک لاکھ کمبل تقسیم کریں انسانی ہمدردی کے نام پر اپنی ادائیں کی وہ تقسیم کرتے ہیں اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے لوگ اپنے کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں لیکن وہ ایک لاکھ کمبل تقسیم کریں لاکھوں دوائیاں تقسیم کریں مفت کھانا بھی فراہم کریں اسپتال بھی لے جائیں سب کچھ کریں ان کو ہاتھ رکھیں اس کا مٹی بھی نہیں ملے گا مٹی بھی یہ کرنے کی دولت ہے کہ جس گناہ گار سے گناہ گار مومن کے پاس کلمہ ہے وہ آخرت میں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے ضرور جائے گا اور کافر اپنے کبر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم پائے گا لاکھ خدمت خرچ کری ہوگی یہ کلمے کی غلط ہے تو غلط بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن مومن کی شرط ہے فلن نهي انه من من عمل صالحا ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه ضرور اللہ کا وعدہ ہے صدر کا وعدہ نہیں چھوٹا ایک چھٹا سیاست دان تھا اس نے بیٹے کو دوسری منزل سے کہا کہ بیٹا چھوٹ جا بیٹا کہتا تھا ابا ابا مجھے مجھے بھی بھی سیاست سیاست سیاست سکھا سکھا دو بیٹا یہ اچھی چیز نہیں نہیں ہے دیکھو دانوں کیسے ایسی ہوتی ہے بڑی بڑی گاڑیاں اور پوری اسکارٹ بھاگی چلی جا رہی ہے بیاؤں بیاؤں کرتی ہوئی بڑی شان و شوقت ہوتی ہے بڑے اثر رسوخ ہو جاتا ہے مجھے بھی اپنا سیاستدان بنا دو بہت سمجھایا کہ بیٹا اچھی چیز نہیں ہے اسے مت آؤ مجھے کہا نہیں ابا مجھے تو اسی فیلڈ میں آنا دوسری منزل سے بیٹا اوپر سے جھانک رہا تھا ابا نے کہا بیٹا کود جا ابا اچھا نے کہا ہاں میرے بیٹا میں نیچے ہوں تو کود جا میں نیچے ہوں تو یہ کیش کر لوں گا بیٹے نے سلام لگا دی ابا جائے یوز کرے رہے اب ہٹی پتلی جو ہے ایک ہو گئی اور برابر میں دونوں میں چاہے ابا آپ نے کیا کیا مجھے آپ نے کہا تھا میں ٹیسٹ کر لوں گا آپ نے مجھے کیا ہی نہیں کیا کہا کہ بیٹا سیاست کا پہلا سبق یہ کہ وعدے پہ اعتبار نہ کر تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ کوئی چھوٹی موٹی ذات کا وعدہ نہیں ہے اللہ محکم الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہ کی جیت دیتا ہے وہ وعدہ کر رہا ہے اور اب تاکید نہیں کر رہا ہے دیکھو اگر تم نیک امال کرو گے اور نیک عمل میں یاد رکھو کہ برے امال سے بچنا چاہتے آپ بتائیے حلوا بادام اور مغلیات اور بولنے بریانی کو کھائے اور ساتھ میں کیونکہ سنکھیا بھی کھا لے سنکھیا غیر کا نام سنکھیا ایک غیر ہوتا ہے وہ کھا لو اور مر جاتا ہے انسان ایک ساتھ میں گھر میں کھا لے مر جاتا ہے یہ مسجد کا سنکھیا پہ عجیب شیر ہے بات ختم کرنے والا ہوں کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس تنکیا کھانا پڑا ہے اسے بس تنکیا کھانا پڑا ہے یعنی جو حسینوں کی کاغذات میں لگتا ہے موبائلوں میں ہو نیٹ میں ہو سب میں نے آپ سے بتا دیا میرے مشرق سے کیا چیز ہے ہے ٹوٹ خود کے حلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے سے پریشانی لازم ہے اس کے لیے مگر یہاں اسے فرمایا کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے جو اس کے مزاجی کے چکر میں اور ننگی فلموں کے چکر میں اور بدنگالیوں کے چکر میں آ گیا چاہے وہی میں جو ہو یا میں جو کوئی ہو بدنگائی تو بدنگائی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور میں سے جس کو پالا پڑا ہے اسے سمکیا کھانا پڑا ہے جو ان گلاحوں میں مبتلا ہو گیا انجام اس کا کیا ہوگا اسے سمکیا کھانا پڑے گا کیسے سمکیا کھانا پڑے گا اب آپ کو بتاتا ہوں سمکیا کا ایک قصہ بنایا جاتا ہے جو حسینوں سے پالا پڑتا ہے تو میں اس کو پالا نہیں پڑتا بلکہ وہ اس سے اس مقدمے سے اور آگے بھی بڑھتا ہے کئی اسٹیشن آتے ہیں جو بد نگاہی کرتا ہے اس کے کئی اسٹیشن آتے ہیں کبھی تصورات کے اندر مطالعہ کرتا ہے اور جہاں موقع ملتا ہے کہ وہ رگڑ رگڑا کے اپنی طاقت کو نکالتا ہے آپ سے اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے اور اس قدر کر جاتا ہے کہ پھر آخر اس کا جو ہے بےکار ہونے لگتا ہے جوانی ختم ہونے لگتی ہے پھر سنکیا کا کتا بنا کر اس کو کھلایا جاتا ہے کئی جا کے مدد میں کوئی جان پڑتی اب یا تو بدنگاری کر کر کے اس نے اپنی قوت کو اتنا خراب کر دیا کہ اب اسے رہا پڑا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے مزاجی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ حکیم تو ملی نہیں کیونکہ حکیم تو ملتی نہیں اگر دفعہ ڈالے سلسلہ بیان بنایا کہ ٹرین میں ہم جا رہے تھے دوسری ٹرین آخر ہوتی اور اس ٹرین کے بدلے میں ایک پچاس سو میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے نئے نئے نئے نئے جی آئے ہوئے ایک دم بھول بھول کر اسے دیکھ رہا تھا جوڑے اس کی بیوی کو تو اس کو اس پنجابی نے دیکھ لیا اور اس کو انتہائی غصہ آیا اور وہیں سے گدے میں سے چیز کا دوسری ٹرین نے کہا کہ لاکھ تو دیکھ لے سوئے گی میرے پاس سوئے گی میرے پاس ہی کچھ دیکھ لے لاکھ اس کو لیکن سوئے گی میرے پاس ہاں؟ تو ملتے کہاں ہیں تو فرمایا کہ پھر اس کے رشتے مزاجی ہے اس کی طرف میں اور اس کے راتوں کو تارے گنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو اتنا برباد کر دیا کہ خودکشی کے خیالات آنے لگ گئے کہ آپ ہاں، محبوب نہ ملا تو جان دے دوں گا ایسا یہ مایا کہ اس سے ہے آزاد الہی اس کو یہ ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ کا آزاد اس کے اوپر تو یہ فرمایا کہ حسینوں سے جس کو پالا پڑا ہے اسے سمجھیا کھانا پڑا ہے اس کا انجام کہیں بھی اچھا نہیں ہے یا تو تم پھر حکیموں کے چکر لگاؤ گے اور ان سے اور مقبیات مانگو گے محلزات مانگو گے محلزات محلت منی مانگو گے اور اس کے بعد جو ہے یا پھر جو ہے اس خود فراق کے خیالات آئیں گے ساری جو ہے بربادی تم کو تم جب دیکھو گے تو تم چاہو گے کہ تم خودکشی کرو اس لیے ایک شخص جو ہے وہ کاغذ خانے کے ڈائریکٹر کے پاس گیا وزیر اعظم وزیر اعظم پاگل خانے کے معائنے کے لیے گیا تو ڈائریکٹر اس کو معائنہ کرانے کے لیے لے گیا ایک پاگل ایسے کھڑا ہوا صحیح ایک لگائی تو اس سے پوچھا کہ تم کون تو ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے یہاں کیسے آ گیا نکاح سے بات بات کری تو اس سب سے وزیر اعظم سے پوچھا کہ تم کون تو اس نے کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اس نے کہا ہاں پہلے نہیں یہی کہتا ہے اس کو ہر وقت اس کا نام پکاتا ہے تو ویری سیڈ ویری سیڈ آگے چلے تو ایک کوٹی سے آواز آ رہی تھی یہ کیا معاملہ ہے تو نے کہا یہ وہ ہے جس کی سر جس پہ شکموں کی خاصی ہے <laughs> تو فرمایا کہ کوئی مرا فراغ سے کوئی مرا وشال سے کسی کو مل گئی ہوگی پاگل ہو گیا <laughs> اور جس کو نہیں دی وہ غلط پاگل ہے سمجھے کارا وہی مرا سراب سے وہی مرا وشال سے میں دل نے میر تم کی کوئی اشار مانا جس کو مل یعنی صورتوں کا حلال اور پاکیزہ یہ طریقہ ہے ہماری شریعت کا نکاح کرو فرمایا کہ نکاح کرنا بالکل بڑی عبادت ہے نکاح کرنا بڑی بڑی عبادت ہے نصف ایمان فرمایا لیکن جو سورتوں کے اس سے مرتا ہے پاگل ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے سورت سے جو عاشق ہوتا ہے جو سیرت عاشق ہوتا ہے کہ دو چیزیں دیکھو ایک دین دیکھو ایک دیکھو یہ اخلاق دیکھو اس کے یہ تو ہم دیکھتے نہیں ہم سب سے پہلا سوال لڑکے سے کیا کرتے ہیں لڑکا کہاں کام کرتا ہے پڑھا لکھا کتنا ہے کوئی اپنی کوئی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے یہ سب چیزیں پہلے دیکھتے آج کل لڑکیوں کی پڑھائی دیکھی جا رہی ارے بھائی لڑکی کا پڑھ لکھ کے اگر نوکری کرانا ہے تو ہمیں کچھ لڑکی کی ضرورت نہیں جو بازاروں میں پھرے اور نوکریاں انجام دیکھ لو سپر مارکیٹوں میں کہاں کہاں جو ہے لڑکیاں جہاں کام کر رہی ہیں ایک یعنی اس سے مزاجی کا ایک طوفان کنڈیشن اور کا ایک طوفان ہے یہ ہے مبتلا ہو رہی ہے گھر سے برسا ہو کے نکل رہی ہے اور بازاروں میں جا کر دیکھو تو کس چل رہے ہیں آپ یقین بھی نہیں کر سکتے وہ عورت ہے تو گھر سے گھسے نہیں ماں باپ سمجھے ہماری لڑکی کو بڑی ہے اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں لوگ بڑے شوق سے جی ہماری بچی کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر اس کی خواہش ہو جائے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے یہ پڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں بتا دیں گے آپ کو کہ چار چار لڑکیوں کے ساتھ ایک ایک لڑکا لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کا ایک لڑکی کے پیچھے چار چار لڑکیاں گھوم رہی ہیں میرے کچھ خدا کے لیے آپ کھولو یہ پڑھائی لکھائی ٹھیک ہے جتنی گھر میں ہو سکے یا تقوا کے ساتھ جو میسر ہو پڑھنا لکھنا آ جائے منع نہیں پڑھنا لکھنا آ جائے کتاب کرنا آ جائے دنیا کو مسافر کی طرح سفر کی طرح گزار لو آج بھی جانا ہوا تو وہاں تختی لگی ہوئی تھی جرنی آف لائف جو فاؤنڈر تھا اسپتال کا دنیا والا جس نے اسپتال قائم کیا نام نہیں دوں گا آپ کو بتا دوں گا وہاں اس کی تختی لگی ہے اوپر تصویر ہے نیچے تختی لگی ہوئی ہے لیکن اس تختی سے عبرت لینے والا کوئی خود ہی journey of life from nineteen sixty five to two thousand three کتنے ہوگا جی نائنٹین اور تین اڑتیس برس میں وہ سب چل بتا جس نے وہ اسپتال بنایا اڑتیس برس میں اور شاندار سبھی لگی ہوئی ہے پھول بھی ہوئے اس جو آپ نے شاید دیکھی بھی ہوگی نہیں ہے تو کیا لکھا ہے جرنی آف لائف زندگی کا سفر جرنی آف لائف کی کیا مانی جرنی مانی سفر زندگی جرنی آف لائف ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسافر خانہ لیکن عبرت نہیں ہے تو دنیا میں بھائی جیسے جیسے گزار لو چٹنی روٹی کھا کر گزارا کر دو اگر اگر مانگو کوڑنا بریانی ہم نہیں کہتے کہ آپ چٹنی روٹی ہی کھاؤ جھونپڑی میں رہو جنگل میں رہو نہیں اللہ تعالیٰ جتنا دے آپ کو حلال اور جائز طریقے سے خود کھاؤ یعنی فرماتے تھے کہ آسمانوں پر جو لوگ مگر خدا کو نہ بھولو آسمانوں پر جو لوگ خدا کو نہ بھولو بھائی نا کے راستے سے اللہ کی نا کے راستے سے ایک ذرہ لذت کرامت نہ کرو ایک لذت ایک ذرہ رزق کا مت کھاؤ اللہ کی نا کا فرنا بھلائی سے جو کچھ مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو خوش رہو مانگو قورمہ بریانی اور چٹنی روٹی بناتی رہو اللہ کو ناراض مت کرو یہی وعدہ ہے حیاتم طیبا ہم ضرور صرف ضرور اس کو بالک زندگی دیں گے اکمل حاقین کا وعدہ ہے کیسے غلط ہو سکتا ہے ہم جو پریشان اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں دلوں کے اندر پریشانیاں اور عذاب کی کیفیت صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ورنہ مجھے اور حادثات تو اہلما کو بھی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تعریف آئی کیا کبھی تعلیم کی گاٹی اور طرح طرح سے کتنا ستایا گیا یہ تو آتی ہے لیکن دل جو ہے بے نہیں ہوتا اہل اللہ کا جو دنیا دار اور اللہ سے قابل ہوتا ہے وہ ذرا سی پریشانی سے لیکن اہل اللہ کے ایک بزرگ کے ساتھ بیٹے کے جنازے نکلے سات بیٹے کے ایک دن میں ہندوستان کے بزرگ تھے عید کے دن تھا اور وہ تعاون کی وبا سے سات جنازے جوان بیٹے پاک آگے امامت کرتا تھا بیٹے کہ عزت میں باپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے ہر نماز میں اس باپ کے عالم کا کیا عالم ہوگا جب سات جنازے گھر سے نکلے لیکن فرمایا کہ زندگی کو کیس پائی گھر کے دل کو غم رہا ان کے غم کے سیر سے میں غم نے بھی بے غم رہا جی، میرا دل کو سکون اور چین ہے چین سے اللہ کی رضا پر راضی ہے ان کی رضا ہے کوئی کوئی مائی کا لال کسی کو موت نہیں دے سکتا کوئی کسی کا رس نہیں چھین سکتا یہ کا فیصلہ تھا کہ سات جنازے میرے گھر سے نکلے عید کا دن تھا سات جنازے لے کر نکلے اور عید کی نماز بھی پڑھائی اور اس قدر صبر تحمل کا غلطہ ہو گیا کہ ہاتھ سے آنسو نہیں نکل رہے کسی کسی ظالم نے انتہائی نے کہا کہ بات رہی کہ جس کے گھر سے سات جنازے نکلے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں تو کیا, کیا ان کو تکلیف پہنچی لیکن آدھے وہ حاصل رہے کہ فرمایا کہ دل ہی تو ہے نہ کہ سم گو ہاں؟ دل ہی تو ہے نہ کہ سم گو درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں لیکن اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور شکر کا وہ غلبہ ہوا کہ اس وقت جو ہے بالکل اللہ کی رضا پر دل داری آپ کا فیصلہ ہے فرمایا کہ شیرے نرے کو شیرے نرے پا ہے جب شیر سوار ہو جاتا ہے آپ کے قریب آ گیا تو اب آپ کے پاس کوئی چارہ ہے کچھ کر سکتے ہیں آپ نیتتے ہیں کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے ہم نیتتے ہیں کوئی اختیار کی ہمارے پاس نہیں سارا اختیار اللہ کے پاس فرمایا در کفے شیرے نرے پوپار ہے ہو رضا جا رہا ہے تسلیم کے سوا کوئی چارہ نہیں سات جنازے نکل گئے رات کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے کیا اس وقت غلطہ ہو گیا اگرچہ رونا عین سنت ہے جب حضرت ابراہیم کی وکال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول رہے تھے آنسو بہا رہے اور شہر بھی فرما رہے تھے کہ ان نلی فراق نہ کسی کو یاد ہے بڑا مشہور ہے خیر تو غلط نہ ہو جائے اس لیے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمات ہیں مفہوم یہ تھا کہ اے ابراہیم آپ کی جدائی سے جو ہے مجھے بہت غم ہے تو رو رہے تھے آپ صلی اللہ تو رونا بھی جو ہے کسی کے دکھائی پر کسی کے چلے جانے پر یہ بھی اہم سنت ہے اور اپنے آپ کو بولنا بھی لیکن ان کو حال تاری ہو گیا تسلیم و رضا کا حال تاری ہو گیا اس کو فرمایا کہ زندگی کو کو پائی کے دل غم رہا ان کے غم کے سیر سے میں غم نہیں غم رہا تو اللہ کو بھی پریشانی مصیبت آ سکتی ہے حادثہ ہو سکتا ہے لیکن یہ مصیبت ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ مصیبت ان کے درجات بلند کرنے کے لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے عمل سے آگے نہ بڑھ سکتا ہو اللہ تعالیٰ اس پر چھوٹی چھوٹی سی یہ مصیبتیں مصیبت سے بھیج دیتے ہیں جس پر وہ صبر کرتا ہے صبر کی توبیت بھی وہی دیتے مصیبت بھیجتے ہیں پھر صبر کی توبیت بھی وہی دے دیتے ہیں اور جب صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہے اسی طرح سے ممکن رات سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا محنت آئی اللہ کا شکر ادا کر دیا مصیبت بتائی خبر کر لیا میرے مالک کا فیصلہ میرے مالک کا فیصلہ ہے تو بس یہ تکلیف اور ادارہ ان کو حاصل تو یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ حیات طیبہ ضرور سے ضرور اس کو حیات سیبا یعنی دیں گے اور فرمایا کہ ومن آردان بکری کا خبردار ہو جاؤ کہ جس نے ہماری یاد سے راز کیا نافرمانی کی ہماری پین لہو معیشت کا اس کی معیشت کو ترق کر دیا جائے گا معیشت کو فرمایا یہاں ہیں ایک فرمایا دیکھو گناہ کار کی زندگی کو زندگی ہی نہیں کہلائے حیات سے بھی تعبیر نہیں کیا معیشت سے تعبیر کیا جو معیشت کو فار کی ہے اس سے تعبیر کیا کہ یہ زندگی وہ زندگی زندگی کہلانے کے لائق نہیں جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے اور اللہ کے یاد سے غفلت میں گزرے وہ زندگی زندگی نہیں اور یہاں والی زندگی اور تقوا سے رہنے والی زندگی ہے اس کو کیا فرمایا ہم دیں گے ہم بالم زندگی دیں گے اور یہاں فرمایا کہ اس کی معیشت کو کل کر دیا جائے گا اتنا بھی تعلق نہیں دینا گونگار یہاں پر اس جگہ پر تعلق بھی نہیں ملایا کہ گناہ گار کی زندگی ایسی ہے زندگی سے بیداری کی بندوں سے بیداری نہیں ہے اس گنا سے بیداری ہے کہ جو گنا کرے گا اس سے اس نئی سب کو کل کر دیا جائے گا فرمایا کہ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے کلام الملو کی بلوک الکلام کلام الملوکی کی بلوک الکلام بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے اور یہ اکم الحاظین کا کلام ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ ہم مارے گئے جوتے کبھی کسی بادشاہ کو کہتے سنا ہے کہ ہم تو جو کل کر کے جوتے بنائیں گے مجھے کہتا ہے تمہیں پٹوا دیا جائے گا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری نیچت کو ترک کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کو چھوڑنے کی توبیر دے میرے عزیزوں میں بھی اور ہم سب اس دھوکے سے نکلے اگر کے تعاج کی توفیق ہو نوافل مبارک ذکر مبارک اور تلاوت مبارک لیکن جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ہم اختیار نہیں کریں گے اور گناہوں کے اسباب سے نہیں بچیں گے یاد رکھیے کہ گناہ سے بچنا ہے تو گناہ کے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے آج میں اگر ٹچ موبائل ہے اور اس میں نیٹ بھی ہے لازمن جو ہے انسان کے اندر ہیں اس کے اوپر لازم ہے اللہ ماشاء اللہ لیکن برائی میں مبتلا ہوگا اگر گناہ سے بچنا ہے ہر ممکن حد تک اس آلے سے اجتناب کیجیے کمپیوٹر کے بے ضرورت استعمال سے اجتناب کیجیے نیٹ کے بے ضرورت استعمال سے اجتناب کیجیے انتہائی ضرورت خریدا ہو تب جا کے استعمال کیجیے اور اس کے بھی طریقے ہیں اپنا چھ بار بار کرتا ہوں میرے کوشش کا راستہ یہی ہے میرے ابھی راستہ یہی ہے کہ کسی کو جلدی سے اپنا بڑا بنا لو جو ابھی عرض کیا تھا کے قریب چلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے شراب لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے کسی چلتے ہوئے شراب سے اپنے دل کا شراب جلا لو تب تو ہمت ہو جائے گی گنا چھوڑنے کی ورنہ اسی اسی معاشرے میں بہ جاؤ گے اور بے طاقت کے بہ جاؤ گے اور اللہ سے جاؤ گے میرے اس کی یاد رکھو کہ جتنا ضروری ہے اس کی حقیقت بتلا دی جاتی ہوں کہ کس طرح گناہ سے بچا جاتا ہے کس طرح ہمت پیدا کی جاتی ہے اور ذکر بتا دیا جاتا ہے اور صحبتوں میں ایسی بیٹھا جاتا ہے جن کو میں اللہ والے یا ان کے خطام ہوں تو ان سے یہ ہمت اور حوصلہ مل جاتا ہے اور ازبار گنا سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے اگر کسی کو ضرورت نہ ہو یہ ضرورت موبائل اور انٹرنیٹ استعمال نہ کرے ورنہ بہت ہی مشکل ہے اللہ ماشاء اللہ ورنہ عادت یہی ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا نگاہ کی خرابی میں مبتلا ہو جائے گا اور جو نگاہ کی خرابی میں مبتلا ہو جائے گا دو منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں نگاہ کی خرابی میں جو مبتلا ہو جائے یاد رکھیے اس پر جو بھی عذاب آ جائے حکم جو بھی عذاب آ جائے اس لیے کہ اللہ اور رسول کے نافرمان ہو گیا قرآن پاک کی سے اور بخاری شریف میں بنر آئی ہیں نظر اور نہ ہے میرے مشکل محبوب نے کیا ہوگا دینا کار کبھی بھی ولی اللہ نہیں کبھی بھی ولی اللہ نہیں اور جو ولی اللہ نہیں ہوگا اس کی دنیا میں بھی خرید نہیں ہے آخرت میں بھی خرید نہیں ہے تقوا آسان ہے اللہ نے کوئی مشکل نہیں دی کام نہ کرنا آسان ہے بنسبت کام کرنے کے اللہ فرما رہے کہ یہ یہ کام مت کرو اور چین سے رہو افسوس ہم مشقت بھی اٹھا رہے ہیں اور زندگیوں کے آزاد بھی مول رہے ہیں اللہ اور رسول کا آزاد دن آئیں گے نظر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو نامحرموں کو دیکھتا ہے آنکھوں پر گنا کرتا ہے اور جو نامحرموں سے چبا چبا کے بات کرتا ہے وہ زبان کا گنا کرتا ہے اور جو نامحرموں کی باتیں اور گانے سنتا ہے کان کا گنا کرتا ہے جو گندی جگہ کی طرف جاتا ہے میں جاتا ہے بولے ارادے سے اور نامیروں کی طرف جاتا ہے وہ پیروں کا جناب کرتا ہے جو نامیروں کو چھوتا ہے وہ ہاتھوں کا جناب کرتا ہے یاد رکھو میرے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال شریف کی حقیقت ہے لان اللہ ناظر منظور علیہ اللہ کا رسول سوچے تو صحیح آج اگر گاڑی موٹا دی جا رہا ہو اور وہ کوئی بدوا کر کے تو ہمیں رات پر جی میں نہیں آئے کسی نے ہمیں بدوا دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدوا فرما رہے ہیں لان اللہ ناظر منظور رہ اللہ تعالیٰ لانت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی یا دکھانے والی پر بھی یعنی جو انسان اس نظریے سے باہر بن ٹھن کے جا رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں عورتیں مجھے دیکھیں یا جو عورت بے پردہ جا رہی ہے بن ٹھن کے جا رہی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں آتے کے ہمیں تو کوئی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں ارے یہ کس کو دکھانے کے لیے جا رہی ہو اللہ اور رسول کا حکم ہے پردہ کرو نقاب کرو کہتے ہیں آنکھوں سے کیا ہوتا ہے آنکھوں پر پردہ نہیں دکھائی آپ اور آتے ہی گرفتار ہو رہی ہیں ارے نظروں سے تو نظریں لڑتی ہیں تبھی تو گرفتار ہوتا ہے نظروں پر ایک خواجہ صاحب کا شیر خیر کر کے بس بات سچی کرتا ہوں کافی دیر ہو گئی ہاں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ والوں کی جان میں ہاں، شرابیوں کو مخاطب کر کے گناہ کو کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں کچو یہ تو میں زندگی ہے تم شراب کی ہے وہ ناپاک اس ناپاک شراب کو پی کر تمہیں تو پیشاب لگتا ہے ناپاک اور تم جو ہے وہ ناپاکیوں میں اور محلات میں تم جو ہے مبتلا ہو جاتے ہو میں کٹو میں کچھ کہتے ہیں شراب پینے والے میں کٹو یہ تو نئے کشی تو گناہ گاری کی زندگی ہے زندگی میں کٹو یہ تو نئے کشی ہے میں کچھ نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی اے اللہ کی آنکھوں سے اللہ کی محبت کی باقی کا شراب پیو پھر تمہیں پتا چلے گا میں کچھ الحمد للہ اللہ ہم سب کو اپنی خصوصاً اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق اور اپنی زبان کی حفاظت کی بھی توفیق دے اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا ہے اور ہمیں جلدی جلدی اپنی مناسبت کا کوئی چننے کی تاکہ یہ اشرائے جو میں رد کر رہا تھا باتیں تو بہت سی رہ جاتی ہیں کہ پرانے پاک میں اللہ نے اس تصور کے راستہ کیا ہے اللہ کہاں من رکھتا بہت بھار من رکھتا اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنا تجیا کرا لیا وہ کامیاب ہو گیا افلاح بننا ہے فلاح بننا ہے تو فلاح جو ہے عربی زبان کا بہت بڑا دلیل جو ہے وہ ہے یہ فلاح یعنی خیر دنیا والا ہے پہلی دنیا والا ساری یا ساری کامیابیاں دنیا کی اور ساری کامیابیاں آخرت کی اس کو مل جائیں گی اور اپنا من رکھتا ہے جس نے اپنا تجزیہ کر لیا وقت خواب من رکھتا اور جس نے یہ نہیں کیا وہ برباد ہو گیا اللہ قرآن پاک میں یہی ہے میرے دوستوں کو سبب کوئی ٹانگ پہ کھڑے ہونا ننگے ہو کے کھڑے ہونا اور عجیب عجیب بندروں کی طرح حرکات کرنا یہ سب کی کے راستے ہیں صاف ستھرا راستہ شریعت کا راستہ ہے وہی ہے کہ بس شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی ہے بس شریفت کی باتیں تو یہ جو ہے بس ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت اگر نے فرمایا حضرت کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ سبزیاں آدمی اپنا خود نہیں کر سکتا تو نے فرمایا کہ مولانا یہ بتائیے کہ سبزیاں پیڑ متاثی ہے یا پھر لازم کہا کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی پیڑ متاثی ہے یعنی مربع پڑھانے والا کوئی ہوتا ہے تو مربع بنتا ہے خود پیٹ نکل کے مربع نہیں بن جاتا اپنے آپ شیرا نہیں بن جاتا اپنے آپ نہیں پکایا جاتا بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے اسی طرح تجزیہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ اپنا تجزیہ کتابیں پڑھتے نہیں ہوتا جب تک کسی سے تعلق نہ کرو گے کسی اللہ والے سے یا اللہ والے کے غلام سے اگر اللہ والا نظر نہ آ رہا ہو پانی نہ ملے تو تیمم ہوتا ہی نہیں ہوتا اور تیمم کرنے سے نماز نافذ ہوتی ہے کہ کامل ہوتی ہے ہے بتائیے کامل ہوتی تو بھائی کوئی نہیں مل رہا تو اس کے غلاموں سے تعلق کر دو اور ان مشورہ کر دیا کرو پیر نہ بنا سکو پیر بنا لو مشورہ لے کرو الحمد للہ سوا گھنٹہ ہو گیا اب یہ لوگ کہیں اگر مجھے مارے تو آپ بتا دیجیے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں سب ہیں یہ ہمارے جاوید بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قبل جمیل عطا فرمایا ان کی والدہ کی مقام مقصد فرمایا اللہ تعالیٰ اور خوب اللہ تعالیٰ ان کو بھی چاہیے کہ سب کا جاریہ کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ کہیں دین کی اشاعت احساس جیسے دین کی ہماری کتابیں سکتی ہیں یا صلاح اخبار کی صفائی میں یا آپ کے محلے میں یہ مسجد انصاریہ زیر تعمیر یا اپنے والدین کے مثال ثواب کے لیے ان شاء اللہ ہمیشہ ہم کو پہنچا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو رحمت سے جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حساب فرمائے یہ یہ و رضا کا کا ان کو دے دیجیے اس کی کسی انتقال ہو جائے اس کو پڑھنے بھی آتا ہے اور زندگی ان کی بن جاتی ہے اچھا مولانا کی فرمائش یہ ہے اچھا ایک بات اور کر دوں کہ بھائی دیکھو کو پیش کرنا ہمارا کام ہے اور عمل کرنا کرانا سننے والے کا کام ہے اور کوئی ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی ہمیں کسی سے کوئی حقارت نہیں ہے جس کا عمل ہو سکے کر لو بھائی تو ہر بات پیش کرنے میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے کہ موقع پر جو ہے بالکل سنت اور شریعت سے کہیں خاطر نہیں ہے سوئم کرنا چالیسواں کرنا کیجر کرنا یہ سب ہندوانہ رکھتے ہیں کیونکہ ہندوستان پاکستان کا ایک مسلمان اور ہندو اکثر جگہ جو ہے وہ آپس میں وہی کرتے تھے رکھتے تھے تو وہی جب تک تھا لیکن کئی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب رکھتے ہیں روح صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے سے کہیں ثابت نہیں ہے تابعین سے کہیں ثابت نہیں ہے سوا تابعین سے کہیں ثابت نہیں ہے اور یا اللہ سے ثابت اتنا بڑا کا اتنی بڑی پارٹی انہوں نے جب سوئل نہیں کیا اور میرے مشرق نے عجیب بات فرمائی میرے مشرق نے عجیب بات فرمائی ادھر کسی کسی کا ایکسیڈینٹ ہو جائے آپ کو معلوم ہو گیا جو ہاسپٹل میں ہے خون کی ادب ضرورت ہے تو کیا آپ تین دن کے بعد جا کے خون دیتے ہیں ہم کریں گے <laughs> فوراً ایمرجنسی میں آپ جا کے دیتے ہیں تو جیسے ہی کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ اس کو پڑھ کر فوراً بخشیے قبرستان جانا بھی ضروری نہیں بخشنے کے لیے قبرستان جانا بھی ضروری نہیں آپ گھر بیٹھے بھی اس کو تین دفعہ کے کے کچھ بھی پڑھ بخش سکتے ہیں سورہ اخلاق پڑھ کے بخش دیا یا اللہ اس کا ثواب آپ میرے میرے مرحوم کو جو بھی دنیا سے گئے اللہ اس اس کو کو بخش دیجیے پہنچ جائے گا ان شاء اللہ خبر پر آج تو ضروری نہیں ہے خبر پر جائے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ وہ یہ سوچنا کہ وہیں کا اسی طرح خبروں کا شرابان کرنا جو آج کل رواج ہو گیا یہ سب ناجائز ہے اور یہ سب صرف اور بدتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یعنی کوئی انتہائی نہیں ہے تو بہرحال یہ میں حق بات پیش کر رہا ہوں کسی کو حقیق جان کے کسی کو شکایت شکایت میرے الحمد للہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جس کو منظور ہو سبحان اللہ اور جو کوئی جاتا ہے تو جائے ہم تو حق بات کہیں گے صاحب فرماتے ہیں جائے جسے مزدور نہ ظاہر نظر آئے آئے نہ جسے رند وہ پھر کیوں آئے اگر ہم سے ایسی دوستی ہے کا تعلق نہیں آپ کو لگ رہا ہے اور ہمارے باتوں پہ آپ کو شک ہے کہ یہ بات صحیح ہے ہم کو دیکھ رہے ہیں زمانے میں کیا ہو رہا ہے تو ہم تو آپ کو ہم بات ہی بتلائیں گے ہمیں ہم آئے ہی ہم بات ہیں تو ہم بے حق آپ کو بات کریں گے اور ہم کیوں کریں گے آپ آپ کا ہم نے کوئی دینا ہے جو ہم آپ سے کریں ہم تو آپ کو ہر بات کہیں گے کوئی آئے نہ آئے جائے جائے جسے جسے مضبوط نہ ظاہر نظر آئے اگر ہماری بات میں آپ کو سننا تو شریف بالکل نہیں آ رہی تو آپ کو آپ کو گھر مبارک ہو آپ کو دوسری جگہ مبارک ہو جائیے آپ لیکن اگر آپ کو سنت اور شریعت کی بات سننی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے آپ کو سنت اور شریعت کے مطابق جو بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ نصوص سے ثابت ہوگی میرے مرشدین کے درخت سے ان شاء اللہ آپ کو وہی پیش کروں گا کہ یہ سب چیزیں اور دین اور چالیسواں اور کھانا کھلانا میت والے گھر کو تو کھانا ہم نے کھلانا چاہیے اور چاہیے کہ وہ اس کے لیے کھانا کرے میت والوں کے گھر کے لیے یہ نہیں کہ ہر ہاں کو اکٹھا ہو کے کہتے آؤ کپڑا توڑ لو اور یہ کھانا کھا لو اور سب ناجائز ہے چیزوں سے سے جان چھوڑائیے اور صاف ستھرا اور کا بھی اپنا کیوں آپ مشکلوں میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں تو میت والوں کے گھر کے لیے پڑوسی یا کوئی خاص رشتے دار ہو ان کو چاہیے کہ وہ کھانا پکا کر گھر والوں کو کھلائے اقرار کر کے کھلائے ہاں اگر اقرار کر کے کھلانے میں اور ہوتا ہے کہ دوسرا کھاتا ہے تو میت والے کو ہمت ہو جاتی ہے کہاں دل چاہتا ہے اس کو کھلانے کے لیے کھا لینا دی جائے گی جو کھلانے لایا ہے گھر والے ہوں ایک دار ایسا خاص ہو جو بہت محبت کا تعلق رکھتا ہو وہ کھا لے تو ٹھیک ہے لیکن سارے جو گراٹی جمع ہوتی ہے کھانے کے لیے یہ بالکل نہ جائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کے گھر کھانا کھائے گا جو ایسا باہر کھایا ہوا کرنا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جائے تو اس لیے یہ سب ساری چیزیں سب خرافات اور بگت اور رسومات ہیں اور یہ بالکل ناجائز اور خدا رسول کی ناراضگی کا سبب ہے ان سے بالکل سختی سے پرہیز کیجیے کوئی برا مانے یا اچھا مانے اس کی پرواہ مت کیجیے پرواہ یہ کیجیے کہ پیسے نظر کو مرضی جانا نہ چاہیے کیا ہے چلو چھوڑو بس اب وہ اشار پڑھ لیتے ہیں مولانا کی فرمائی تو نہیں اگر کسی کو کوئی ادھر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے اب مجھے مولانا اگر دو بجے تک کہیں گے تو میں دو بجے تک بھی بیٹھا رہوں گا ان شاء اللہ مگر یہ نہیں بیٹھیں گے تھوڑی دیر میں کلام کر کوئی ارادہ نہیں ہے سب چیزیں مل ہیں مولانا کی ہے چاہیے ہمارے حضرت والا کی ایک ملبوز تھا کہ جس دنیا سے ہمیشہ کی جیت جانا اور پھر کبھی واپس بھی نہیں آنا ہے وہاں سے تو ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ہے جس سے متاثر خانہ ہوتا ہے متاثر خانے کے اندر کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ لاہور تک سفر کرنا چاہ رہے ہیں کراچی سے راستے میں کوئی کوٹری ہے ایک آدھ گھنٹہ کبھی سنا ہے کہ وہاں کوئی کہے کہ یہاں ایک سا بنگلہ بنا لیتے ہیں یہاں ذرا موقع چاقا رکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا سفر میں آسانی ہوگی کوئی بھی نہیں کرے گا یہاں ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کا قیام تو ایسے ہی بڑی جو ان سے دنیا دنیا کا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب آنے غریب نہیں ایسا اللہ نے آپ کو خوب دے خوب برکت دے اور جتنا دے اللہ آپ سے خوب شکر کرو خوب کھاؤ پیو لیکن جو اگر کم دے تو اللہ اس راضی رہو تو خود کی دنیا کا غریب انہیں جیسے گزرتا ہوا آدمی تھوڑی دیر کو پائدہ درخت کے نیچے ٹھہر جاتا ہے اور بہت قبول اپنے آپ کو اہل قبول میں شمار کرو آپ کو بھی بتا دیا اتنے بڑے اسپتال کا فاؤنڈر بنیاد رکھنے والا بنانے والا اڑتیس برس کی عمر میں چلا گیا نائنٹین ففٹی فائیو سے ٹو تھاؤزینڈ تھری اس کے لکھاوت اور جرنی اور لائی لکھاوت اچھی بات یہ نا یہ زندگی کا سفر تھا ختم ہو گیا بس آئے اس کونے سے اور اس کونے سے نکل گیا <laughs> تو یہ تو ایسی دنیا سے دل مت لگاؤ ہاتھ میں ہو دنیا کوئی کوئی نقصان نہیں دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ دل میں دنیا ہوگی تو ہر حرام کو اور ناجائز کو اختیار کر لے گا اور دل میں دن دنیا کی محبت نہیں ہوگی تو بچ جائے گا اس تو یہ ہے کہ کار بھی ہو کاروبار بھی ہو میرے حضرت کا ہی مضبوط ہے کار بھی ہو کاروبار بھی ہو مگر دل میں جا دل میں اللہ کو رکھو کاروبار اور دنیا اور اس کو کاروبار کی جگہ پر رکھو دل اللہ کا کرے اللہ ہی کو رکھو تو وہ کنکور کو حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسد والا کے آدھے نفاذ تھے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اتنی بڑی صحبت ایک شہر ایک شہر کی ایک مجدد زمانہ کی اتنی بڑی صحبت اور تحقیق نمک کے طور پر عمل کرتے ہیں ہم سب جو بھی حضرت کی جات اور وہاں صحبت کا جن کو موقع ملا کہ اتنے بڑے مدرسین کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کا بارہ پندرہ برس کو الحمد للہ مجھ کو اللہ کی کوشش سے حاصل رہے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی خدمت میں رہنا اور ان کی توجہ اور نگاہ کا مرکز ان کی کا مرکز بنے رہنا اللہ کی مہربانی ہے تو انہوں نے یہ اس مضمون کو اشعار میں تبدیل کر دیا تو میں ایک دو منٹ میں آپ کو مولانا کی فرمائش پر سنا دیتا ہوں اور ان کا شکر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 دنیا سے کیا جینا جانا ایسی دنیا دنیا سے سے کیا کیا جینا جینا گانا گانا ایسی اللہ والے ناج نسم ہمارا کہنا اور آپ اللہ کو سننا اور حاضرات کو سننا اور غائبی مخالفات کو سننا الحمد للہ یہاں سے جو مجلس اللہ کی توفیق سے دین کی بات ہو جاتی ہے اس تفصیل کے یہ مجلس سے ہے کہ کم سے کم تین گھر روزانہ سنتے ہیں الحمد للہ کانفرنس کال کی اور اللہ کا شکر ہے کہ دوستوں نے ہمارے تین ایم ڈاکٹر صاحب نے بہت محنت کی اللہ ان سے کر دے دین کے کام میں تعاون کرنا جو ہے ایسا ہی ہے جیسے تعلق ہے خیر کا کام کرنا یا کسی کو بھلے راستے کی طرف لے آنا ویسا ہی ہے جیسے اس نے خود عمل کیا اللہ ان کے لیے بھی قبول سنبھالے اور سب دوست جنہوں نے تعاون کیا اور بھی دوست ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ہم کبھی قبول فرمائے ویب سائٹ بھی ہے فصل کی تو بعد لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ آج کی نجیز بھی جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے آج کل ریکارڈنگ چلو یہ آپ بھیجیے گا پائیں گے جیسے بھی تو جو ہے دیکھو یہ دلیل ہے الحمد للہ میں کوئی سفر نہیں کرتا میرے مشرین کی جوتیوں کو سستا ہے میں آج بھی احکار سن کے آیا تھا کہ یہ احکار پڑھوں گا اور بات بات اچانک سے شروع ہو گئی تو جب وہ دیں تو پھر ہم اپنی کام اوپر سے برداشت شروع ہو گئی میں تو اسی کو یہی سمجھتا ہوں اپنا اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک گمان رکھتا ہوں کہ میرے مشرین کی سستے میں اور یہی مانگ کے آتا ہوں کہ اللہ مضامی کو نفع پہنچا تو بات ہو گئی بس یہ بچ مانگ کے آئے ہیں تو ان سے امید بھی رکھتے ہیں کہ جب مانگ لی تو تو دیں گے جو ہے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کام سوچ کے کیا آتا انسان اور اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے ہاں۔ مگر ویب سائٹ کے لیے میں بار بار یہ دفعہ اعلان کر دیتا ہوں کہ بھائی ویب سائٹ کے چکر میں انٹرنیٹ نہ کوئی آدمی ہے آپ کسی کو سننا ہے ہمارے پاس کانفرنس کال یو فون کی سہولت موجود ہے کسی کو سننا ہو تو ہم نمبر دے دیں گے کہ اس نمبر سے وہ کال کر کے ہمیں بتا دیں ہم خود ہی کال کریں گے فری میں سن سکتے ہیں ان کو کوئی خرچہ نہیں ہوگا آپ پیکج بھی نہیں لیجیے ہمارے پاس پیکج ہے الحمد للہ تو ہم خود ہی ان کو کال کر لیں گے ایک موبائل سے پانچ آدمی سن سکتے ہیں تو ہمارے پاس الحمد للہ چار پانچ موبائل پہلے ہی چل رہے ہیں اور ایک موبائل اور بھی ہے پر نمبر ہم دے سکتے ہیں کسی کو چاہیے وہ کال کر سکتے ہیں کیوں لے اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی بہترین تو یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں خود حاضری دی جائے یہی ہے دین سیکھنے کا طریقہ نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نہ گھر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی گھر سے نظر ملاؤ نظر آپ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جائے گا لیکن بھائی کوئی نہیں آ سکتا مجبوری ہے وہ ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بات ہے آواز میں تو وہ آواز کے ذریعے سے اللہ اللہ کو نفع پہنچائیں گے تو کانفرنس کال ہمارے پاس موجود ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور اگر ویب سائٹ یعنی بہت ہی ضرورت ہے کی وجہ سے کسی نے کاروباری مجبوری ہے بعض کمپنی میں کام کرنے میں وہ چاہیے ہوتا ہے اگر کسی کے بعد پہلے ہی ہے تو وہ پھر ہماری ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہمارا کارڈ ہے یہاں اس سے مدارس کی ترتیب بھی ہے اور اس سے ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی ہے کوئی مشورہ لینا ہو تو مجھ سے اگر کسی کو مناسب ہو تو مشورہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبر اس پہ دیا ہوا ہے اوقات بھی لکھے ہوئے ہیں اگر اس کی تصدیق یہ ہے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی اللہ تعالیٰ کو بول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پندرہ منٹ کے ذمہ دار مولانا ہیں